سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کو کوئی چیز آریتن دے دینا مثلا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو درہم یا سواری یا بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ دے دے حدیث نمبر پینتیس سو چھیانوے مسند احمد